السلام علیکم وعلیکم السلام جی پاکستان سے بول رہے ہیں جی حضور اب آواز صاف آ رہی ہے ہاں تو آ رہی اچھا، ہاں، ہے اچھا سوال جی حضور سوال یہ ہے ایک ہے نفس شے کے لیے خود شے کے لیے خارج کا ظرف ہونا جی خارج کا خود نفس شے کے لیے ظرف ہونا دوسرا ہے شے کے وجود کے لیے ظرف ہونا دوسرا ہے شے کے وجود کے لیے خارج کا ظرف ہونا پتا نہیں پتالیس ہاں، کیا ہماری آواز جا رہی ہے ہماری آواز جا رہی ہے جی جی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے آپ سنیے یہ جیسے آپ کا جان کیا ہے میرا فضل احمد چشتی ہے جناب فضل احمد چشتی جی, جی۔ تو ہم سے کسی نے کہا فضل احمد چشتی الفاظ میں آیا فضل احمد چشتی کا نام جی تو ایک